عامر بن مرہ نے کہا میں نے ابو وائل کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ کہتے تھے عامر بن مرہ نے کہا میں نے ان یعنی ابو وائل سے کہا کیا آپ نے خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا انہوں نے کہا ہاں اور انہوں نے اسے مرفوعاً بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں اسی لیے اس نے تمام کھلی اور پوشیدہ فواہش یعنی بے حیائی کی باتیں حرام کر دیں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو مدح پسند نہیں کیونکہ حقیقت میں وہی مداح کا حقدار ہے اسی لیے اس نے اپنی مدھا فرمائی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6993